حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے گزریں گے کچھ سلامت بچ نکلیں گے کچھ ناقص جسم والے ہو کر آخر کار بچ نکلیں گے پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی نجات پا جائے گا کوئی وہاں روک لیا جائے گا اور کوئی سر کے بل اس میں کی رہے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4280